حضرت معاذ بن انس رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو الوداع کروں اور اس کے سامان کی دیکھ بھال کروں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوبیس